نعمتوں سے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ اللہ متعنی بسمعی بسم حتی حت الوارث منی وعافنی فی دینی وجسدی وانصرنی ممن ظلمنی حتی ترینی عنی حتی ترینی تریعنی فی اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت یا اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت کے ساتھ نفع عطا فرمائیے یہاں تک کہ ان کو میرا وارث بنا دیجئے اور مجھے میرے دین اور میرے جسم میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے اس شخص سے بدلہ دلا دیجئے جو مجھ پر ظلم کرے یہاں تک کہ مجھے اس میں میرا انتقام دکھا دیجئے یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کا متی کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا اور میں نے آپ ہی کو اپنی پناہ گاہ بنایا اور اپنا رخ خالص آپ کی طرف کر لیا آپ سے بچانے کی آپ کے سوا کوئی پناہ نہیں میں آپ کے اس رسول پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے